بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشن ریسرچ یا او آر یا آپریشنل ریسرچ آج لیکچر نمبر 44 ہے اس کے بعد ایک اور لیکچر ہے اس کے بعد یہ کورس تقریباً مکمل ہو جائے گا تقریباً اس لیے کہا کہ او آر تو یعنی یہ اس سیگمنٹ میں تو کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن او آر اس سے بہت بڑا ہے اسٹارٹ کرتے ہیں lecture number 44 four last lecture میں میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً کورس مکمل ہو گیا ہے جو آپ کے ایگزامنیشن پوائنٹ آف ویو سے تھا یعنی کہ ہم نے لینئر پروگرامنگ کر لی ہم نے اسائنمنٹس کر لیے ہم نے ٹرانسپورٹیشن پرابلم کر لیے ہم نے نیٹورکس کر لیے انوینٹری میتھڈس کر لیے کیوئنگ تھیوری پڑھ لی ریپلیسمنٹ پڑھ لی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائنمک پروگرامنگ بھی پڑھ لی ان میں سے سوال تو آئیں گے لیکن اب جو چیزیں پڑھیں گے اس میں سوال نہیں آئیں گے تو آج ذرا ریلیکس رہیں آرام سے بیٹھے سنیں ٹھیک ہے زیادہ پینسل کاپی نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے دیکھیں کہ کچھ چیزیں نہیں ہیں آج کا جو لیکچر ہے یہ بیسیکلی مائنڈ ایکسپینڈنگ ایکسرسائز ہے اس سے پہلے جتنے بھی لیکچر تھے وہ سارے کے سارے ایک کنسنٹریشن کی ایگزامپل تھی ایکسرسائز تھی کہ آپ کے پاس کہ کس طریقے سے کسی پہ آپ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کسی وقت مائنڈ کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے کسی وقت مائنڈ ایکسپینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے آج کا جو لیکچر ہوگا مائنڈ ایکسپینڈنگ کہ آپ کا جو ہورائزن ہے آپ کا جو ویژن ہے وہ براڈ ہونا چاہیے آپ کو دیکھنا چاہیے کس کس طرح کی چیزیں اور ہو سکتی ہیں یہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک چابی آ گئی اس چابی سے ہر تالاب کھولنے کی کوشش کریں ہر تالے کی ایک نئی چابی ہوتی ہے اور اس کو نئے طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے ہر پرابلم کا ایک نیا سولوشن ہوتا ہے اور نئے طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے دنیا کے اندر جتنی بھی انڈسٹریز ہیں جتنی بھی پرابلمس ہیں جتنی بھی طریقے کار ہیں اس کا ایک بالکل ایک یونیک طریقے کار ہے بازی جگہ پہ آپ نے صحیح کہا کہ روبوٹس وغیرہ تو آ گئے ہیں کہ وہ ایک طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح کی کیلکولیشن وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن زندگی اور یہ دنیا بڑی ایک ڈفرینٹ ہے بڑی کمپلیکس ہے اس کے اندر کمپلیکس پرابلمس آتے ہیں ان کمپلیکس پرابلم کو کمپلیکس طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے آپ اپنے یہاں دیکھیں اگر آپ کے ماشاء اللہ سے تین چار چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ہر ایک دیکھیں ڈفرنٹ طریقے سے بہیو کر رہا ہے ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھیں گے ایک چھت کے نیچے بیٹھیں گے اور ہر ایک کی ریکوائرمنٹ اس وقت کی ڈفرنٹ ہوگی کوئی پہلے پانی پیے گا کوئی پہلے روٹی کھائے گا کوئی سالن پہلے کھائے گا کوئی کسی کو سالن پسند نہیں آئے گا کسی کو روٹی پسند نہیں آئے گی مطلب دیکھیں ویریشن ہوتی ہے یہی چیز انڈسٹری کے اندر ہوتی ہے کہ پانچ چھ سات آٹھ اگر آپ کے پاس فیکٹریز لگی ہیں سب کے سب کپڑا بنا رہی ہیں مختلف طرح کا کپڑا بنا رہی ہوں گی فیصلہ آباد میں جائیں سینکڑوں ملس نظر آئیں گی آپ کو لیکن ہر ایک ہی کاٹن بنا رہا ہے کاٹن کلاتھ بنا رہا ہے لیکن ہر ایک کی جو ویرائٹی ڈفرنٹ ہوگی ہر ایک کی جو کوالٹی ڈفرنٹ ہوگی اور ہر ایک کا ایریا فیسز ڈفرنٹ ہوگا جو شرٹ کے لیے کاٹن ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے جو سوٹ کے لیے کاٹن ہے وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے جو بیڈ لینس کے لیے کاٹن ہے وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی مختلف ٹیکنیکس ہیں مختلف پرابلمس ہیں ان پرابلمس کو مختلف ٹیکنیکس کے ساتھ ہینڈل کرنا پڑتا ہے جس طرح کا بھی پرابلم آئے گا اس کو اسی طریقے کی ٹیکنیک کے ساتھ سالو کر لیں گے تو جناب جتنی ٹیکنیکس ہم نے بتا دی ہیں آج ہم بات چیت کریں گے سم مور ٹیکنیکس کی مور ٹیکنیکس کی اب ایک لیکچر میں اتنا بڑا او آر جو ہے وہ تو میں بتا نہیں سکتا لیکن ایک سب تھوڑا سا ٹچ کروں گا کہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کبھی اگر نظر آ جائیں تو گھبرانے کی بات نہیں کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں گے کہیں نہ کہیں تھوڑی سی دیر محنت کرنے کے بعد آپ کو سولوشن نکل آئے گا آپ نے جو ٹیکنیکس پڑھی ہیں لینئر پروگرامنگ میں وہ بھی ایک بیسک ایلیمنٹری سے پڑھی ہے اس سے بہت آگے ان شاء اللہ آپ کو جانا ہے موقع ملے تو ایڈوانس لینئر پروگرامنگ پڑھیں موقع ملے تو اسی طریقے سے ایڈوانس ٹرانسپورٹیشن پرابلم کریں آپ نے جو ٹرانسپورٹیشن ٹیبلو سالو کیے ہیں اس میں four by four five by five کے کیے کسی وقت سالو کر کے دیکھیں ہنڈریڈ بائی ہنڈریڈ کا ہنڈریڈ بائی فور ہنڈریڈ کا تو کیا مزہ آئے گا ٹھیک ہے مزہ تو اسی وقت آتا ہے جب اتنا کمپلیکس پرابلم آدمی ہینڈل کرتا ہے یہ تو بات نہیں ہوئی ہاں چھوٹے لیول پہ تو پھر آپ اسی طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں لیکن کرکٹ کے اندر میں نے اکثر مثال دی ہے کہ آپ پہلے سڑک پہ کھیلتے ہیں پھر گراؤنڈ پہ کھیلتے ہیں پھر ٹینس کی بال سے کھیلتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے تھوڑا سا آپ آگے جاتے ہیں پھر آپ صحیح پراپر کرکٹ بال سے کھیلتے ہیں اس کے بعد پھر سٹی لیول پہ کھیلتے ہیں پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ کھیلتے ہیں پھر نیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں اس کا پھر مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اپنے بڑے پلیئروں سے پوچھیں کسی وقت موقع ملے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو اسی طریقے سے او آر جس وقت آپ ہنڈریڈ بائی ہنڈریڈ کا ٹرانسپورٹیشن ٹیبلو ہینڈل کر رہے ہوں گے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی کانفیڈینس کچھ اور ہوگا تو جناب جو چیزیں ہم نے چھوڑ دی تھی یا جو چیزیں ہم پڑھ نہیں سکے جس چیز کا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا اس میں کیا ہے سیکوینسنگ ہے گیم تھیوری ہے سیمولیشن ہے مارک آف چینس ہے ڈیسیزن تھیوری ہے انٹیجر پروگرامنگ ہے نان لینئر پروگرامنگ ہے یہ جو ٹاپکس ہیں میں نے بتایا کہ سیکوینسنگ کیا ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا میں ڈسکس کروں گا پھر گیم تھیوری کیا ہوتی ہے گیم کرکٹ کی میں نے مثال دی ہے آپ لوگ کارڈس کھیلتے ہوں گے تاش کھیلتے ہوں گے اسی طریقے سے اور بہت سارے گیمس ہیں کس طریقے سے آپ کی خواہش ہوتی ہے جب کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ تیز سے تیز گیند کرائیں تاکہ اس کی آگے کی وکٹ اڑا دیں اور جو کھیل رہا ہوتا ہے اس کی بھی خواہشی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے جس جگہ سے بال پھینکے اس نے سکس مارنا ہی مارنا ہے یاد ہے نا شارجہ میں ایک چکا مارا تھا ایک ہمارے پلیئر نے اور اسے میچ کا پورا پاسا پلٹ گیا تھا اس کے بعد کرکٹ کا سارا اسپیکٹرم چینج ہو گیا کنٹری کے اندر تو یہ چیز گیم تھیری کے اندر آتی ہے کہ کسی وقت بھی آپ بزنس کے اندر کوئی ایسا گیم کرتے ہیں کوئی ایک ایسا ڈیسیزن کرتے ہیں کہ سارے گیم سارے جو بزنس کا اسپیکٹرا میں وہ چینج ہو جاتا ہے کہیں سے کہیں کمپنی چلی جاتی ہے بہت سارے کیس اسٹڈیز موجود ہیں جس کے اندر دیکھیں کہ ایک سی او نے ڈیسیزن لیا اور اس نے گیمبلنگ کی اس میں اس نے گیم لیا اس نے اس رسک لیا اور اس کے بعد وہ کمپنی کہاں سے کہاں چلی گئی اسی طریقے سے بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں ایک خراب ڈیسیزن کی وجہ سے پوری کی پوری کمپنی جو ہے نا بیٹھ گئی بڑی مثالیں موجود ہیں آپ دیکھیں آج کل جو ایئر کرافٹ فلائی کر رہے ہیں دو بڑے ایئر کرافٹ فلائی کرتے ہیں ایک کمپنی ہے بوئنگ کی دوسری ہے ایئر بس کی اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں لیکن انہوں نے کمرشل کمپنیز کا بڑا شیئر لیا ہوا ہے اس کے سے پہلے بہت اور مینوفیکچرر تھے وہ کہاں گئے کس جگہ پہ گئے وی ڈو ناٹ نو پھر ہوتی ہے سمولیشن وغیرہ بھی جس وقت آپ پرابلم آپ کے پاس مشکل ہو جاتے ہیں آپ سمولیٹ کرتے ہیں مارک آف چینس ہیں ڈسیزن تھیوری ہے سارے کا سارا او آر جو بیس کرتا ہے ڈسیزن کے اوپر کرتا ہے کیا آپ نے یعنی ڈسیزن سارے بیس کرتے ہیں او آر کے اوپر کہ جو آپ نے اچھی اگر ایڈوائز دی ہے تو اس کا ڈیسیزن اچھا ہوگا اگر اس نے آپ نے ایڈوائز خراب دی ہے اس کا ڈیسیزن خراب ہوگا جب ڈیسیزن خراب ہوگا تو اس کا امپیکٹ اس کے اوپر بھی آئے گا آپ کے اوپر بھی آئے گا فائنلی انٹیجر پروگرامنگ دیکھ لیں اور نان لینئر پروگرامنگ دیکھیں جس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا کور کریں گے پانچ پانچ سات سات منٹ ہر ٹاپک پہ لگائیں گے and then will wind wind up sequencing یہ چھوٹی سی چیز ہے پڑھ لیتے ہیں a series in which a few jobs or task are to be perform following an order is call sequencing کہ مطلب آپ نے کچھ جاب پرفارم کرنے اور وہ طریقے کے ساتھ کیسے پرفارم کریں مثال کے طور سے کہ آپریشن کرنا ہے نا ڈاکٹر نے سرجن نے آپ نے اس کو سیکوینسنگ کرنی ہے کہ پہلے کس مریض کو ہینڈل کرنا ہے کس کو آپریٹ کرے گا بڑا آپریشن پہلے لے گا یا چھوٹے چھوٹے آپریشن پہلے کر لے یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے آپریشن پہلے کر لے بڑے آپریشن میں جب جائے تو وہ گھبرا جائے تو اس لیے کرتے ہیں کہ بڑے آپریشن پہلے لے لیتے ہیں تاکہ وہ فریش ہے کنسنٹریشن کے ساتھ وہ پورا بڑا آپریشن چھ سات گھنٹے کا کرنا ہے تو وہ کر لے پہلے اس کے بعد کوئی دس پانچ منٹ کا آپریشن ہے کوئی پندرہ منٹ کا ہے اس کو ہینڈل کر لے اگر شروع کے اندر ہی تھک جائے گا تو شاید وہ بڑے آپریشن کو ہینڈل نہ کر سکے یہ تو ایک ایگزامپل دی تھی وائس ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے چھوٹے چھوٹے کام کر لیں کہ آپ کے پاس مثال کے طور سے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے کسی کا ایک منٹ کا کام ہے کسی کا دو منٹ کا کام ہے آپ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی کام کر لو جو بڑا کام ہے وہ بعد میں کر لیں گے ایک آدمی ہے انڈیپینڈنٹ کنسنٹریشن کے ساتھ کر سکتے ہیں a series in which a few jobs perform following an order is call sequencing in such a the effectiveness measure time cost distance etcetera is a function of the order or sequence of performing a series of jobs ٹھیک ہے جی in such a situation the effectiveness measure is a function of the order or sequence of performing a series of jobs تو جناب اس کے اندر کیا چیز ہے جو آپ نے سیکوینس فالو کرنا ہے یہ آپ کے پاس جواب آئے گا کہ پہلے یہ کام کرنا ہے دوسرا کام یہ کرنا ہے تیسرا کام یہ کرنا ہے یہ چیز دیکھیں اگر آپ بہت بڑے باس ہیں بہت بڑے افسر ہیں تو آپ کا پی ایس آپ کی سیکرٹری کیا کرتی ہے آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے یہ کام آج کرنا ہے یہ اپوائنٹمنٹس ہے اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے اور پھر تاکہ آپ کے پاس کوئی تھوڑا سا اور ٹائم بچ سکے یہ جو بڑے لوگ ہیں پرائم منسٹرز ہیں آپ کے پاس یہ چیف منسٹرز ہیں ورلڈ کے پریزیڈنٹس ہیں ان کو بیسیکلی سیکوینس کرنا پڑتا ہے کہ کون سی چیز کو آج لینا ہے کون سی چیز کو نہیں کرنا ہے پرائرٹائز تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیکوینسنگ بھی کرنی بہت ضروری ہوتی ہے یہ فیکٹریز کے اندر سیکوینسنگ بہت ہوتی ہے کہ ایک جاب کو پہلے ختم کر کے دوسرے کے پاس لے کے جانا ہے تیسرے کے پاس لے کے جانا ہے چوتھے کے پاس لے کے جانا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی سب بات چیت ہم کرتے ہیں سیکوینسنگ کے اندر اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں We have n jobs to perform, each of which requires processing on some or all m different machines. If we analyze the number of sequences, it turns out to be n factorial to the power m possible sequences, and only a few of them are technologically feasible, that is, those which satisfy the constraints on the order in which each task has to be processed through m machines. اس کی مثال لے لیتے ہیں بہت بڑی مثال لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کار مینوفیکچرنگ ہے کسی جگہ جائیں اس کی پروڈکشن لائن ہے اس کے اندر ایک جاب ایک ایک طریقے سے کرنا ہوگا ٹھیک ہے نا مختلف مشینس ہیں مختلف پروڈکشن لائنس ہیں مختلف اسمبلی لائنس ہیں اس میں مختلف کام ہو رہے ہوتے ہیں کسی جگہ گیئر باکس اسمبل ہو رہا ہوتا ہے کسی جگہ پہ اسپیڈ میٹر اسمبل ہو رہا ہوتا ہے کسی جگہ پہ پورا انجن اسمبل ہو رہا ہوتا ہے کسی جگہ پہ پوری گاڑی ایک اسمبل ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس میں ہر مشین نے ایک proper job assign proper job کرنا ہوتا ہے اور اس کو اس طرح سے جاب اسائن کرنا ہوتا ہے لیکن کسی ایک جگہ پر ایسا ہے کہ بہت ساری مشینس لگی ہوئی ہیں اور سب کے سب ایک ہی کام کر رہی ہیں اور آپ نے اسائن کرنا ہے کہ کس کو کس طریقے سے اگر آپ کے پاس جیسے میں بتایا کہ ایم ڈفرنٹ مشینس ہیں اور انہوں نے این جابس کرنے ہیں ایم ڈفرنٹ مشینس ہیں این جابس کرنے ہیں تو that becomes N factorial to the power M اس کو کیلکولیٹ کریں it will be huge amount اتنی ساری کیلکولیشن آپ کو کرنی پڑیں گی اتنی ساری چیزیں اتنے سارے اسائنمنٹس کرنی پڑیں گی اتنے پاسبل ویز ہیں یہ کام اس کو دے دو وہ کام اس کو دے دو یہ کام اس کو دے دو اس طریقے سے کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں سے دیکھتے ہیں شارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں شوٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جو کام نہیں ہو سکتے ٹیکنالوجیکلی پاسبل نہیں ہے یہ چیزیں نہیں ہیں یعنی یہ جو کانسٹینٹس ہیں جو لمیٹیشن ہیں وہ لگاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تھوڑے سے ہی جابس رہ جاتے ہیں جو کہ ہمیں اسائن کرنے ہوتے ہیں نا we have situation number of machines and a series of job to be perform once a job is finished we have to take a decision on the next job to be started یہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کا بہت سارے جابس ہیں مشینیں پڑی ہوئی ہیں ایک مشین ایک جاب کر لی اب آپ ڈیسائڈ کرتے ہیں اچھا کون سا جاب کرنا ہے کس نے کرنا ہے وہ اٹھا کے آپ دیتے ہیں کہ یعنی جاب کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد آپ بیٹھ کے ڈیسائڈ کرتے ہیں پہلے سے آپ نے کوئی سیکوینس نہیں کیا ہوا ہوتا ہے بعد میں آپ سیکوینسنگ کرتے ہیں کہ you decide as they come دیک we have situation number of machine and series to perform once job is finished we have to take a decision on next job to be started پہلی چیز یہ کہ processing and jobs through two machines processing and job through three machines and travelling salesman problem اب یہ تین طرح کے پرابلمس ہیں جو سیکوینسنگ میں ہم زیادہ تر ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مشین ہے تو اس میں کام کرنا ہی کرنا ہے جو بھی آئے پہلے کرتے ہی جائے گا اب دو مشینیں آپ کے پاس آ گئی ہیں تو آپ کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے جاب اسائن کرنی ہے تاکہ دونوں میں سے کوئی بھی آئیڈل نہ رہے میکسیمم یوٹیلائزیشن ہو جائے اس کو کرتے ہیں یہ ایک جانسن صاحب تھے انہوں نے اس کے طریقہ کار بتایا تھے کتابوں میں دیے ہوئے شیڈول دیا ہوا ہے میں اس کی فردر ڈیٹیل میں جانے کی نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ میں وقت ضرورت سمجھتا ہوں بعد میں کسی بات اگر کوئی ایڈوانس او آر پڑھیں گے تو اس میں ہم ڈسکس کر لیں گے تو اس میں کیا چیز ہے آپ کے پاس دو مشین ہیں ان دو مشینوں کو آپ نے الاٹ کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک مسئلے کی بات ہوگی اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا کہ آپ کے پاس تین چار چیزیں پڑی ہوئی ہیں چھ سات چیزیں پڑی ہوئی ہیں پہلے ایک کو سائن کرتے ہیں اس نے ختم کر دیا پھر دوسرے کو کرتے ہیں اس نے ختم کر دیا پھر پھر اس کے پاس آتے ہیں and then you go from one to اندر پلیس اس طریقے سے چلتے رہتے ہیں اس قسم کے ڈسکشن کو ہم کس میں ہینڈل کرتے ہیں جی ہم سیکوینسنگ میں ہینڈل کرتے ہیں یہ میں نے ٹو مشینس کی بات کی تھی جب ٹو مشینس کی بات میں اتنا پرابلم آ رہا ہوتا ہے تو تھری مشینس ہیں تو اس میں کتنا پرابلم آئے گا یعنی وہی فیکٹوریل کی بات کی تھی نا N factorial to the power M آپ کے پاس ایم ڈفرنٹ مشین ہیں تو یہ N factorial to the power two ہو جائے گا اسی طریقے سے تھری ہے تو N factorial to the power three ہو جائے گا اینڈ سو سو ٹھیک ہے نا یہاں تک یہ بات کلیئر ہے تو ایک جو پرابلم ہوتا ہے سیکوینسنگ میں ڈسکس کرتے ہیں جس میں ہم الوکیٹ کرتے ہیں جاب یا ٹاسک ٹو ٹو مشینس یا پھر تھری مشینس کے اندر ہو جاتا ہے تیسرے جو پرابلم اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹریولنگ سیلس مین پرابلم یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کچھ لوگ سائیکل کے اوپر چلے آتے ہیں کچھ لوگ موٹر سائیکل پہ آتے ہیں کچھ لوگ ڈلیوری وین لے کے آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بہت ساری چیزیں بانٹنا شروع کرتے ہیں یعنی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ڈسٹریبیوشن کا کام ان کے پاس ہوتا ہے وہ ڈسٹریبیوشن کا کام کیسے کرتے ہیں یہ سیکوینسنگ میں کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ٹریولنگ سیلس مین پرابلم یہ سیلس مین ہے جس نے گھوم کے پھر کے چیزیں بانٹنی ہیں چیزیں بیچنی ہیں چیزیں سیل کرنی ہیں اور آپ نے اس کے لیے ایک پلان بنانا ہوتا ہے یہ جو ٹریولنگ سیلس مین کی میں نے بات چیت کی ہے تو آپ نے ڈیسائڈ کرنا ہوتا ہے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ اس نے پانچ جگہ جانا ہے ایک دو تین چار پانچ پہلے کہاں جائے پھر دوسرے کہاں جائے تیسرا کہاں جائے چوتھا کہاں جائے پانچواں کیا جائے یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے ایسا تو نہیں کہ آپ نے پہلے وہاں بھیج دیا اس کے بعد پھر واپس آیا پھر ادھر چلا گیا تو یہ آپ نے ایک سیکوینسنگ میں ایک طریقے کے ساتھ اس کو بتانا ہوتا ہے تاکہ وہ آپٹیمم ٹائم کے اندر منیمم ٹائم کے اندر میکسیمم چیزوں کو کور کر لے اس طرح کے پرابلمس کو ہم ہینڈل کرتے ہیں سیکوینسنگ کے اندر ٹھیک بات ہے یہ جو بات چیت ہو رہی ہے گیم تھیوری کی بات چیت ہو رہی ہے میں نے بتایا تھا کہ گیم آپ کسی کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں کسی وقت کرکٹ کھیلتے ہیں کسی وقت ہاکی کھیلتے ہیں کسی وقت فٹ بال کھیلتے ہیں کسی وقت کارڈس کھیلتے ہیں یہ تو کھیلنے کی بات ہے کھیلنے میں کیا ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں آپ جیت جائیں دوسرا چاہتا ہے دوسرا جیت جائے اسی طرح کے کھیل جو ہے بزنس کے اندر بھی ہوتا ہے بزنس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کمپنی وہ ڈیٹرجنٹ بنا رہی ہے وہ چاہتی ہے اس کے بھی زیادہ ڈیٹرجنٹ بنے دوسری کمپنی چاہتی ہے کہ اس کے بھی زیادہ ڈیٹرجنٹ بنے کسی وقت بڈنگ کرتے ہیں ایک پرائز دس روپے کرتا ہے دوسرا بھی پرائز دس روپے کر دیتا ہے ایک نو کرتا ہے دوسرا بھی نو کرتا ہے کمپٹیشن میں اب جب اس نے نو کیے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کاسٹ نو پہ نہ پڑ رہی ہو لیکن اس کو کم کرنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ اس نے کم کر دیا ہے اب اس نے کم کیا ہے کیوں کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا والیوم گیم زیادہ ہو اس کی مارکیٹ شیئر زیادہ ہو ہو سکتا ہے اس کی پروڈکشن کاسٹ کم ہو تو جب یہ نو روپے کم کرے گا تو اس کو لاس ہوگا تو اس قسم کا کیا گیم کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے نہیں یہ کہتا ہے کہ میں نو روپے ہی رکھوں گا اور یا دس روپے ہی رکھوں گا یہ نو روپے کر دے کوئی بات نہیں ہے تو اس طرح کے گیمس بزنس کے اندر ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ایڈورٹائزمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ ایڈورٹائز کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پہ اشتہار پہ اشتہار چلے آ رہے ہوتے کوئی ڈرامہ دیکھنے بیٹھے ہیں آپ ڈرامہ تو کم ہوتا ہے اس کے اندر اشتہار زیادہ آتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے جب اشتہار آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کوئی ایک قسم کا گیم ہے کوئی ایک اسٹریٹجی ہے کوئی ایک پلان ہے اور وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں اب ٹی وی کے اوپر اشتہار دینے پہ کافی خرچہ آتا ہے لیکن وہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں دے ٹیک اے رسک جی ٹھیک ہے یہ اشتہار دینے سے فائدہ ہوگا کیونکہ لوگوں کے پاس یا کسٹمرس کے پاس یا ویورس کے پاس ایک آپشن ہو جائے گی ٹھیک ہے نا جسے آتے ہیں کہ advertisement is a right to choose آپ کے پاس مختلف آپشن پتہ چل جاتی ہیں اگر ایڈورٹیزمنٹ نہ کریں گے تو پھر کیا چیز ہے ان کو پتا نہیں چلے گا تو یہ گیم تھری کا ایک کمپونیٹ یہ بھی ہے کہ جس میں ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں جس میں کوئی چیز ون کرنے کی کرتے ہیں دو کمپٹیٹرس ہیں دو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں مقابلہ کرنے کے بعد جیتنے کی کوشش کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی جیت جائے ہو سکتا ہے یہ بھی جیت جائے کسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ون ون سچویشن ہوتی ہے ان کا مارکیٹ اتنی بڑی ہے کہ سو چیزیں بیچنی ہیں فرض کریں وہ کہتے ہیں یار میری کیپیسٹی تو پچاس کی ہے دوسرا کہتا ہے پچاس روپیہ بنا لوں گا کسی جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سیلرس مارکیٹ ہوتی ہے کسی جگہ وہ ہوتی ہے پروڈیوسرس مارکیٹ ہوتی ہے کسی جگہ کنزیومرس مارکیٹ ہوتی ہے اب زیادہ تر ہمارے جیسے ملک کے اندر وہ سیلرس مارکیٹ ہوتی ہے کہ جو چیز وہ بناتے ہیں وہ بک جاتی ہے عام طور سے کہ وہ چیزیں ملتی نہیں ہیں جو چیزیں کسٹمرز دیکھتے ہیں کسی جگہ کسٹمرز مارکیٹ ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز ملے کچھ ہمارے بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جس جس میں کنزیومرس اپنی چوائس کو یا رائٹ کو ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں جناب گیم تھیوری میں لکھا ہوا کیا ہے جی many conflicting situation are found in every day life in economic social political military battles advertising and marketing campaign by competing business firms in these situation two or more individual have to take decisions that involve conflicting interest کیا کرنا ہے two or more individuals have to take decisions that involve conflicting interest یہ ذرا امپورٹنٹ چیزیں اس میں کیا چیز ہے یہ ذرا غور سے دیکھ لیں اس کے اندر ہمارے پاس دو ہیں دو سے زیادہ انڈیویجلس ہیں کسی جگہ پر بھی ہیں اور انہوں نے کانفلکٹنگ انٹرسٹ کے ساتھ کچھ ڈیسیجنس لینے ہیں یعنی کہ یہ کسی نے ڈیسیزن لے لیا تو اس کے انٹرسٹ میں تو ٹھیک ہے لیکن دوسرے کے انٹرسٹ میں ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اگر اس نے مارکیٹ کیپچر کر لی تو دوسرے نے مارکیٹ چھوڑ دی ہے لوز کر دی ہے ہے ٹھیک نا تو اس کے لیے تو بڑی پرابلم کی بات ہے اس کے لیے وری کی بات ہے اب وہ جو وری کی بات ہے وہ نیگیٹو فیکٹرس آ جاتے ہیں اس میں ڈسکس کرتے ہیں اس کے اندر اینالائز کرتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ سے آتے ہیں ہیلدی کمپٹیشن میں آتے ہیں کسی وقت انہیلدی کمپٹیشن کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں a basic feature in many of these situation is that the final result depends primarily of of strategies by by the involved called adversaries game theory handle such situations کیا کہا ہے game theory handle such situation by von Neumann تو جناب یہ گیم تھیوری کے اندر جو کانفلکٹنگ انٹرسٹ ہے نا اس کو ہینڈل کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے جو انٹرسٹ کلیش کرتے ہیں ایک دوسرے کے انٹرسٹ کانفلکٹ کرتے ہیں وہ اس میں ہینڈل کرتے ہیں یہ وان نیو صاحب نے یہ گیم تھیوری ایجاد کی تھی یا سرفیس پہ لے کے آئے تھے اور انہوں نے یہ چیزیں بتائی ہے فارملائز کی ہے یہ ساری ساری چیزیں جو اس کے اندر ہی ڈسکس کرتے ہیں اور اس basically due to von Neumann جی تو گیم تھیوری کے اندر کیا چیز ہوتی ہے اس کے اندر گیم ہوتا ہے گیم کے اندر ایک آدمی نے ہار نہ ہوتا ہے ایک دو نہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ کوئی بھی نہیں ہارتا دونوں کے اندر دونوں آدمی جیت جاتے ہیں یعنی کہ ون ون سچویشن ہو جاتی ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دونوں لوز لوز سچویشن آ جائے کیسے آپ دو کمپنیز ہیں انہوں نے بٹ کیا انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک ٹینڈر فلوٹ کرتے ہیں ٹینڈر کو ہم جو فلوٹ ہوا ہوا ہے اس میں ہم آفر دیتے ہیں اپنی کس چیز کا ٹینڈر دیا ہوا ہے وہ ٹینڈر ہے کہ ایک بلڈنگ بنانی ہے ایک پلازا بنانا ہے اور اس کے لیے ٹینڈر مانگا ہے یہ جو آپ کے پاس ٹینڈر مانگا گیا ہے کہ پوچھا گیا ہے کہ کتنے میں یہ ایک بلڈنگ بن جانی چاہیے یہ پلازا کتنے میں بن جانا چاہیے ٹھیک ہے نا ایک نے کہا کہ جی یہ پچاس ملین میں بنے گا دوسرے نے کہا پچپن ملین میں بنے گا لیکن جو مالک ہے اسے پتا ہے کہ چالیس ملین سے کم میں بن جانا چاہیے وہ کہتا نہیں نہ میں آپ کو ٹھیکہ دیتا ہوں نہ آپ کو ٹھیکہ دیتا ہوں آپ کے دونوں کا جو ٹینڈر کینسل ہو گیا منسوخ ہو گیا تو اس لیے ہم یہ ٹینڈر ایوارڈ ہی نہیں کریں گے اب اس میں دونوں آدمی نے لوز کیا نہ ایک نے ون کیا نہ دوسرے نے ون کیا اس کے برعکس ایسا ہوتا ہے کہ اگر چالیس ملین کا اس کے پرائز اینٹیسپیٹڈ ہے اور ایک اگر بیالیس کا دیتا اور ایک شاید تینتالیس کا دیتا تو وہ چانسز تھے کہ کوئی ان میں سے ایک ون کر سکتا ہے تو یہ گیم تھیری جو گیم تو ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں بعض بہت بہت سارے اور پارٹنرز بھی انوالو ہوتے ہیں کہ خالی دو کے درمیان میچ نہیں ہوتا کئیوں کے درمیان ہوتا ہے یہ جو اولمپک ہوتا ہے اس کے اندر ون سچویشن تو نہیں ہوتی ون ٹو مینی ہوتی ہے ایک نے جیتنا ہوتا ہے لیکن اور بہت سارے لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اب اس میں کیا کہتے ہیں وہ لوزر کہلائیں گے یا نو ون سچویشن کہلائیں گے تو that is something different تو گیم تھری کی اپلیکیشن کہاں ہوتی ہے جس جگہ پہ آپ بڈ کرتے ہیں جس جگہ پہ آپ آفر کرتے ہیں جس جگہ پہ آپ ٹینڈر کرتے ہیں جس جگہ پہ آپ کمپیٹ کرتے ہیں اور کمپیٹنگ اس وقت کرتے ہیں کہ جبکہ دونوں کے انٹرسٹ متضاد سے ہوں وہاں پہ آپ کمپیٹ کرتے ہیں وہاں پہ کانفلکٹنگ ڈیسیزنس آتے ہیں an objective of the game theory is to develop a rational criteria for selecting strategy that's very important دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو an objective of the game theory is to develop a rational criteria for selecting strategy this is done under the assumption that both players are rational یہ بہت امپورٹنٹ اہم بات کہہ دی ہے یہاں پر this is done under the assumption that both players are rational and each will uncompromisingly attempt to do as well as possible relative to his opponent game theory actually trying to improve their own welfare in opposition to that of opponent تو یہ جناب اس میں کیا کہیے دو ہیں دو مخالفین موجود ہیں چاہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں چاہے وہ بزنس کر رہے ہیں اور دونوں اپنی بہتری کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن دونوں کے دونوں ریشنل ہیں اور بڑی اسٹریٹ فارورڈلی بات کر رہے ہیں کوئی اس کے اندر نیگیٹو ٹیکٹکس نہیں ہے کوئی کک بیکس نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے کوئی نیگیٹو کوئی چیز نہیں ہے اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے all rationally above board on the table ہر چیز بات چیت ہو رہی ہے کوئی انڈر ہینڈ ڈیلنگ نہیں ہو رہی ہے سب چیز ٹرانسپیرنٹ ہے اس کے اندر پھر دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے کون ون کرتا ہے کون اس چیز کو حاصل کرتا ہے یہ جناب game theory players are actually trying to improve their own welfare in opposition to that of opponent اور دوسری چیز کیا ہے سب سے بڑی ہے کہ both players are rational and each will attempt to do as well as possible relative to his opponent ہر آدمی اپنے کوشش کرے گا باقی چیز اللہ مالک ہے جو میچ فکسنگ والی بات ہے وہ یہاں پر نہیں ہو سکتی اسٹریٹ فارورڈ چیزیں ہو رہی ہے اب گیم تھیوری میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تین میں نے لکھے ہیں اس کے اندر ایک تو ہے two person zero sum game یعنی کہ دو آدمی ہیں اور الٹیمیٹلی جو ہے نا آؤٹ کم کچھ خاص نہیں آ رہی ہے دونوں آدمی کر رہے ہیں گیم کھیل رہے ہیں فرض کر لیں فرض کر لیں بٹ کر رہے ہیں اگر ایک لاکھ روپیہ ہے تو ایک آدمی نے پچاس ہزار لے لیا باقی پچاس ہزار رہ گیا لیکن ٹوٹل سم جو ہے نا وہ ایک لاکھ ہی رہا تو یہ ایک لاکھ ادھر بھی چلا گیا اور تھوڑا سا ڈسٹریبیوٹ ہو گیا اس کے اندر کیا چیز ہے ٹوٹل سم جو ہے نا الٹیمیٹلی زیرو رہا نو لاس نو گین نو نیٹ کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوا کوئی کسی کو نو لاس نو پروفٹ ٹھیک ہے نا ultimately this is a zero sum game پھر اس کے بعد آتے ہیں گیمس وتھ مکس اسٹریٹجیز وہ کیا ہے گیمس وتھ مکس اسٹریٹجیز کبھی آپ کھیلتے ہیں نا کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور دوسرا گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو مختلف طریقے کی آپ اسکیمس کرتے ہیں مثال کے طور سے ہاکی کھیل رہے ہیں ہاکی کا میچ ہے اپوننٹ ہے آپ کے پاس اپوننٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک پلیئر جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہے اور اس نے گول کرنا ہی کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو مارک کر دیتے ہیں اس کو مارک کرنے کے بعد ایک اچھا پلیئر اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں یا خراب پلیئر لگا دیتے ہیں یار اس کو آگے نہیں آنے دینا اگر یہ آگے آ گیا تو گول ہو جائے گا یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے آپ اس کو پوزیٹو کہہ لیں یا نیگیٹو کہہ لیں اب ایک تو کام یہ ہو گیا دوسری چیز یہ آپ نے دیکھا کہ یہ سائڈ جو ہے نا ان کی ویک ہے لیفٹ سائڈ ویک ہے ہم نے لیفٹ سائڈ سے اٹیک کرنا ہے ہم نے لیفٹ سائڈ سے کرنا ہے پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر لیفٹ سے اٹیک نہیں ہو رہا ہے تو ایک دم رائٹ سے اٹیک کر دیں تو یہ مکس اسٹریٹجی کرتے ہیں اسی طریقے سے بزنس کے اندر بھی کئی مکس اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو آپ اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کسی جگہ پہ آپ منی میکس اسٹریٹجی لگاتے ہیں کسی جگہ پہ میکسیمن یہ کیا مطلب ہے کہ منی میکس کا کیا مطلب ہے ہے ہے کہ آپ آپ کے پاس پروفٹ ٹھیک نا سوچ سکتے ہیں ہزار روپے پروفٹ ہے گیارہ سو روپئے پروفٹ ہے پندرہ سو روپئے پروفٹ ہے یعنی تین چار پانچ پاسبلٹیز ہے ان سب میں یہ میکسیمم پروفٹ جو آپ اچیو کر سکتے ہیں اس میں سے آپ کہتے ہیں منیمم یار ایک ہزار کا پروفٹ تو ہونا ہی چاہیے نا یعنی جتنے بھی میکسیمم پروفٹس ہیں منیمم کر لیتا ہوں یعنی minimax minimum of the maximum جتنے بھی میکسیمم ہیں اس میں سے آپ منیمم چوز کرتے اور اس کے پہ بٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ مجھ پہ مجھے جو اس پہ منافع ہوگا یار ایک لاکھ روپے کا ٹھیک ہے وارہ کھاتا ہے میں بٹ کر دوں میں ون کر لوں گا یہ ساری چیزیں گیم تھیری کے اندر آتی ہے گیمس وتھ ڈومیننس پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسی وقت آپ اتنے اسٹرانگ ہے اتنے پاورفل ہے کہ آپ نے یہ چیز ون کرنی ورک کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو اسٹریٹجی آپ کی بڑی ڈفرنٹ ہے کہ یہ آپ کی منوپلی ہے کوئی اور آدمی اس میں سے لے ہی نہیں سکتا جیسے میں نے مثال دی ابھی کہ اگر آپ کو کوئی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ چاہیے یا کمرشل ایویشن کے اندر تو دو ہی ایئر لائنس ہیں ان کی ڈومیننس ہے پورے دنیا کے اندر آپ کو بڑے ہیوی ایئر کرافٹ چاہیے وائٹ باڈی ایئر کرافٹ چاہیے یا تو آپ ایئر بس لیں گے یا بوئنگ لیں گے ان دونوں میں سے تیسری کوئی آپشن ہے ہی نہیں تو ان کی ڈومیننس ہے ان کی ڈومینیشن لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ بھی کر رہے ہیں بعض وقت ایک کمپنی آرڈر پورا نہیں کر سکتی دوسرا کر دیتی ہے تو یہ ڈومیننس بازت ہوتی ہے جس اس میں بٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سا ایسکلیٹ کر کے کر دیتے ہیں آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی ہے you have to purchase you have to acquire تو جناب گیمس وتھ ڈومینس بھی آ جاتا ہے اس کے اندر اسٹریٹجی انٹائرلی ڈفرنٹ ہو جاتی ہے پھر جناب ایک چیز آتی ہے جسے کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے سملیشن کیا چیز ہے simulation deals with study of dynamic system over time for example there are three types of continuous and discrete کیا چیز ہے simulation deals with study of dynamic systems over time یہ مختلف سسٹمز ہوتے ہیں جو کہ آپ ٹیسٹ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں اس کو سیمولیٹ کرتے ہیں مثال کے طور سے میں نے ایئر کرافٹ کی مثال لی اب ایئر کرافٹ کو ہم کیا کرتے ہیں اتنا ہیوی ہوتا ہے اتنی اس کے اندر ہیوی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر بڑی قیمتی ضائع ہوتی ہیں اس کو ہم سوری قیمتی جانے ہوتی ہے اس کو ہم ضائع کرنا نہیں چاہتے تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کو سیمولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ایئر کرافٹ کو ہم فلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو میکینزم آج کل دیکھا ہوگا آپ کے پاس بہت سمولیٹر موجود ہیں ایک سی ڈی لگائے جس کے اندر دیکھیں اور صرف انسرٹ کریں کہ جی کون سے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنا ہے جی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے جی یہ جہاز سلیکٹ کیا ہے یہ میں نے ٹیمپریچر ہے یہ جولائی کا مہینہ ہے اور مجھے جو رن وے سے انگلینڈ کے اندر لنڈن میں یا برمنگم میں میں نے لینڈ کرنا ہے مجھے بتائیں آپ بیٹھتے ہیں جوائسٹکس کے ساتھ بڑے آرام کے ساتھ طریقے کے ساتھ جہاز کو لینڈ کر لیتے ہیں کس طریقے سے کیونکہ آپ کو ساری انفارمیشن موجود ہے لیکن یہ چیزیں آئیں کہاں سے یہ کسی آدمی نے بنائی ہے ایک سیمولیٹر بنایا ہے اور اس کے ذریعے آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں سارا ڈیٹا پہلے اکٹھا کیا کہ وہاں پہ کس طرح کا ویدر ہوتا ہے وہاں پہ کس طرح کی ہوا چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ جہاز کس طرح سے ڈولتا ہے وہاں پہ کتنا آپ کا ویٹ ہے کتنا اس پہ تھرسٹ ہے اینڈ سو آن سو فور یہ سارے پیرامیٹرس کرتے ہیں ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں اپلائی کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں ہم ریئل لائف کے اندر سمولیشن استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر ڈرگس وغیرہ ہے اور اس کا امپیکٹ دیکھنا ہے کسی باڈی کے اندر تو کیا کرتے ہیں ہم سمولیشن کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی وہ چیزیں جہاں پہ بہت زیادہ رسک انوالو ہے جہاں پہ آپ ریئل لائف کے اندر جانا نہیں چاہتے تو آپ کا سمولیشن کی مدد لیتے ہیں سمولیشن سے کام چلاتے ہیں اور یہ ایک بہت اچھی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ریئل لائف کے پرابلم بڑی آسانی کے ساتھ ہینڈل کیے جاتے ہیں آج کل آپ پی ایس ٹو کھیل رہے ہیں نا جی پی ایس ٹو جو کھیل رہے ہیں اس میں زیادہ تر جو چیزیں سمولیشن ہے جس میں آپ دیکھیں کہ میراڈونا کو بنا دیتے ہیں جس میں جو زیکو کو بنا لیتے ہیں جس کے اندر اور جو رونالڈو کو بنا لیتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے کھیل رہے ہوتے ہیں اسی طرح کرکٹ کے اندر دیکھیں تو وہ آپ کو بڑے اچھے گیمس وغیرہ ہیں آسٹریلین ٹیم بنا لی ہے پاکستان کی ٹیم بنا لی ہے تو کیا کہتے ہیں بیسیکلی وہ سمولیشن ہے تو یہ سمولیشن کیا چیز ہوتی ہے یہ اور کی بڑی اسٹرانگ ٹیکنیکس ہے اس کی اسپیشل لینگویجز ہیں اور اس کی بڑی امپورٹینس ہے اگر آپ کسی وقت کمپلیکس پرابلم میں پھنس جائیں تو کوشش کریں کہ سمولیشن کے ذریعے اس پرابلم کو سالو کریں اس کو دیکھیں اور وہ اسی طریقے سے بہیو کرے گا جس طریقے سے ریئل لائف کے اندر ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کتنا اچھا آپ نے ڈیٹا کلیکشن کیا ہوا ہے اور کتنا اچھا آپ نے ماڈل سلیکٹ کیا ہوا ہے تین طرح کے ماڈل ہوتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں اینالوگ ہے ڈسکریٹ ہے اور کنٹینیوس ہے تو there are three types of simulation analog continuous discrete اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کوکلی اینالگ میں کیا ہوتا ہے in analog models the physical or original system is replaced by a model using analogy which is easier for manipulation ٹھیک ہے نا ہم کیا کرتے ہیں وہ اینالوگس سسٹم دیکھ لیتے ہیں اور اس کو ہم بنا لیتے ہیں کنٹینیوس سسٹم کیا continuous model represent the system undergoing smooth changes in the characteristics over certain time period اس میں پورے کنٹینیوس ماڈل ہیں ٹھیک ہے ڈسکرین میں کیا ہوتا ہے if the system is simulated with a model and observed it only at the selected points in time we have discrete model. These time points coincide with the occurrence of certain events which play an important role to affect the changes in the performance of a system. I will try to read it again. If the system is simulated with a model and observed it only at selected points in time, we have discrete model. These time points coincide with the occurrence of certain events play an important role to affect the changes in the performance of a system ٹھیک ہے جناب تو یہ ہمارے پاس تین ماڈل ہے اس کے اندر تین طرح کے ہے ایک اینالگ ایک کنٹینیوس ایک ڈسکریٹ زیادہ تر ریئل لائف کے اندر ڈسکریٹ چیزیں ہوتی ہیں اسی ماڈل کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں کنٹینیوس میں یہاں پہ ٹائم پورا کنٹینیوس چل رہا ہے جس طرح سے کنٹینیوس فنکشن ہوتے ہیں اسی طرح سے کنٹینیوس ماڈل ہے یہاں پہ ڈسکریٹ ہے کہ کسی وقت بھی آپ نے کسی پوائنٹ آف ٹائم کے اندر چیک کریں اور وہ سسٹم جو ہے اس طریقے سے چلنا چاہیے اسی طریقے سے ویدر پروڈکشن کا ماڈل ہے اس کے بھی ہم سیمولیشن کر سکتے ہیں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پہلے لیکچر میں کہ اگر آپ کی کنٹری کی پوری اکانومی ہے نا اکنامک ماڈل بنانا چاہیں تو اس کو بھی آپ سمولیشن کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اسٹڈی کر سکتے ہیں پورا ایک ماڈل بنا لیں گے کسی وقت ایک پیرامیٹر آپ کے پاس چینج ہوا اس کو چینج کر لیں کہ ہماری جیسے پوری اکانومی ڈپینڈ کرتی ہے نا ایگریکلچر پروڈکٹس کے اوپر اس کے اندر رائس ہے کاٹن ہے ویٹ ہے اگر آپ کاٹن کی فصل اچھی ہوئی تو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کرنے جب جا رہے ہیں تو دنیا کے اندر ہر جگہ کاٹن کی فصل اچھی ہوئی ہے تو وہاں پہ کیا ہوا ایک سلم آ گیا یعنی پرائس وہ نہیں ملی جتنا آپ نے اینٹیسپیٹ کیا تو آپ کیا کریں اس پیرامیٹر کو چینج کریں اپنی اکانومی کی جو آپ کا سمولیشن ماڈل ہے اس کو چینج کر لیں آپ کے پاس فورن آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کا بزنس ماڈل بنا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ اتنا اتنا آپ کا پروفٹ ہوگا آپ نے پورا سمولیشن آپ کا بنایا ہوا ہے اس میں دیکھیں کہ ایک جگہ پہ آپ کی سیل ایز ایکسپیکٹڈ نہیں ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیں گے اور اس کے بعد پتا چل جائے گا کہ جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اتنی سیل نہیں ہوئی ہے تو بھی ہمارے پاس پروفٹ اتنا ہوگا یا ہمارے پاس اتنا لاس آ جائے گا اس وجہ سے جب لاس آنے کا آپ کو پتا چل گیا تو آپ ابھی سے میئر لینا شروع کرتے ہیں تاکہ in order to avoid that sort of loss تو کتنا ہیلپ فل یہ ماڈل ہو سکتے ہیں یہ جناب نام چین ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ اور اہم رول ادا کرتا ہے اگر آپ دیکھیں پچھلے 44 فور لیکچرس کے اندر انکلوڈنگ ٹوڈے تو ہم نے جو کچھ کیا زیادہ تر ڈیٹرمسٹک ماڈل کیا پرابلٹی کی بہت کم بات چیت کی ہے اور میں نے اس کو تھوڑا سا اوائڈ کیا ہے اس لیے اوائڈ کیا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو جاتا ہے جب ڈاؤٹ ہو جاتا ہے رسک ہو جاتا ہے تو وہ پھر بات نہیں رہتی لیکن جتنے ڈیٹرمنسٹک ماڈل اہم ہے اتنے ہی پروبلسٹک ماڈل اہم ہے تو یہ Markov chain is one of the important application of probabilistic model اس کے اندر مارکو پروسیس کے اندر مارکو چینز میں ہم چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں جو کہ انڈر انسرٹنٹی ہوتے ہیں انڈر رسک ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی آپ کو انفارمیشن وغیرہ موجود نہیں ہوتی ہے and then you try to apply some sort of statistical distribution اس کے تحت پھر ہم ان کو سالو کرتے ہیں تو یہ مارکو چین میں مارکو پروسیس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں یہ one of the very important application of probabilistic models کیا کہتے ہیں جی a Markov process is mathematical model that describe in probabilistic terms dynamic behaviour of certain type of systems over time a Markov chain is a type of Markov process تو مارکو پروسیس کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک ڈائنمک سسٹم دیا ہوا ہے dynamic behaviour of certain type of system over time آپ کو بتاتا ہے اور اس کے اندر پرابلٹی کی امپیکٹ بتاتا ہے کہ مثال کے طور سے کہ کوئی آدمی کوئی چیز بیچنے گیا ٹھیک ہے سیل کرنے گیا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز بیچ کے آ جائے گا کئی فیکٹرس ہوتے ہیں اور اس وہ فیکٹرس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اس میں پرابلٹی بھی ہوتی ہے کہ جو بیچنے گیا فرض کیا اس نے آج سے سو کارٹن بیچنے کسی چیز کے اب سو کارٹن اگر بیچنے عید کے فوراً بعد گیا اور اس نے سوئیاں بیچنے کی کوشش کی تو شاید سوئیاں نہیں بکیں گی کیوں نہیں بکیں گی کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اب سوئیاں جو استعمال ہوں گی عید کے بعد نہیں ہوتی ہیں عید سے پہلے رمضان میں بیچیں تو سو چھوڑ دو سو بیچنے جائیں شاید بک جائیں گے اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں آج سو کارٹن بسکٹس کے بیچنے جا رہے ہیں اب بسکٹ بیچنے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید چانسز کے ہیں کہ بک جائیں لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ابھی لوگوں نے دکانیں نہیں کھولی دکانیں کیوں نہیں کھولیں کیونکہ عید کا موسم تھا پانچ چھٹیاں ہو گئی تھیں ابھی تو دکانیں بند ہیں تو اس لیے بسکٹس کون خریدے گا پھر بچوں نے سب نے تو عید پہ سوئیں بہت ساری کھائیں بسکٹس نہیں بکیں گے تو یہ جناب چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں جس میں پرابلٹی کی بات ہوتی ہے جس میں چانس کی بات ہوتی ہے جس میں رسک کی بات ہوتی ہے اور جس کے اندر انسرٹنٹی کی بات ہوتی ہے یہ چیزیں مارکو پروسیس کے اندر اور مارکو چین کے اندر Markov chain sort of Markov process اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تھوڑا سا اور دیکھ لیں مارکو چینس کے بارے میں a stochastic process is said to have the Markovian property that the conditional probability of any future event given any past event and the present state is independent of the past event and depends only on the present state of the process this is called the first order Markov chain. Chain جیسے مارکوف چین ہے اس کے کئی آرڈرس کی ہو سکتی ہیں اب اس اسٹیج میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے جو کچھ آپ کے پاس ہو گیا ہے اس پہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن آج جو ہو رہا ہے پرزینٹ اسٹیٹ کے اندر اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو اینالائز کرتے ہیں اور جو ڈیسیزن ہوتا ہے اسی کے بیس پہ لیتے ہیں جو پرانا ہو گیا ہے اس کی انفارمیشن کام کی تو ہوتی ہے لیکن آگے کی چیزوں کو ہم نے پرابلٹی کے ذریعے اپنے چانس کے ذریعے اینالائز کرتے ہیں اور اس کے بیس پہ ہم فردر ڈیسیزن لیتے ہیں اب پہلے تو جی ٹھیک ہے کوئی چیز آپ کے پاس سیل نہیں ہوئی اس کے ڈفرینٹ فیکٹر وہ ضرور کنسیڈر کرتے ہیں لیکن جو آج جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو زیادہ اہمیت دیتی ہے یہ چیز یہاں لکھی ہوئی ہے ہم نے بتایا ہے آپ کو کہ stochastic process is said to have the Markovian property that the conditional probability of any future event given any past event and the present state is independent of the past event and depends only on the present state of the process. The present state of the process is more important. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے جناب decision theory decision making under certainty decision making under risk decision making under uncertainty اب جو پہلی بات چیت کی ہے ڈیسیزن میکنگ انڈر سرٹنٹی جتنے بھی ماڈلس کیے تھے جس میں میں سرٹن تھا میں انفارمیشن موجود تھی ہم ڈیسیزن لیتے تھے یہ بڑی اچھی بات تھی اور اسی کے بیسس پہ آپ ڈیسیزن لے سکتے ہیں لیکن دوسری جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ ڈیسیزن لیتے ہیں انڈر رسک جہاں بالکل کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے جہاں پہ کوئی انفارمیشن موجود نہیں ہے آپ نے جہاز بھیجنا ہے آپ نے راکٹ بھیجنا ہے آؤٹر اسپیس میں جس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے پتا نہیں کیا ہو جائے کس طریقے سے ہو جائے اس کو کہتے ہیں ڈیسیجن ٹیکنگ انڈر رسک ایسی جگہ پہ جاتے ہیں مثال کے طور سے آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں افریقہ کے اندر جہاں پہ آپ کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کس طرح سے ہوگا ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا ہو جائے ہو سکتا ہے بہت خراب ہو جائے تو یہ ہوتا ہے ڈیسیجن انڈر رسک دوسرا ہوتا ہے ڈیسیجن انسرٹنٹی ان دونوں میں بڑا فرق ہے under risk is something different decision under uncertainty بڑی ڈفرنٹ ہے کہ آپ کے پاس چیزیں ہیں انفارمیشن موجود ہیں لیکن یو آر ناٹ سرٹن کہ whether this thing would succeed or not جہاں پہ آپ کے پاس شیورٹی نہیں ہے جہاں پہ کچھ انفارمیشن تو ہے لیکن آپ کو سرٹن نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں انڈر انسرٹنٹی لیکن جہاں پہ کچھ بھی پتا نہیں ہے کوئی انفارمیشن نہیں ہے ٹوٹل اگنورینس ہے وہاں پہ جب آپ ڈیسیزن لیتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈیسیزن انڈر رسک اور اس کے اندر تیار ہوتے ہیں بازوت وہاں پہ چیزیں بہت فلش کرتی ہیں نئی مارکیٹ کے اندر وقت فلاپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں ڈیسیزن کے اندر پہلے جتنے بھی ہم نے ماڈل کیے ہیں سارے کے ڈیٹرمسٹک جہاں پہ ہمیں انفارمیشن موجود ہے ڈیسیجن انڈر سرٹنٹی جہاں پہ اسپیسیفک انفارمیشن موجود ہے اس کے بیسس پہ فردر ڈیسائڈ کرتے ہیں جہاں پہ کچھ انفارمیشن نہیں ہے وہاں پہ رسک ہوتا ہے جہاں پہ کچھ انفارمیشن ہے but information is not very certain اس میں انسرٹنٹی کہتے ہیں تو یہ بات ہو گئی انڈر ڈفرنٹ کنڈیشن اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ انڈر رسک کی بات چیت کر رہے ہیں میں نے ان کی تو بتا کہ ڈیسیجن میکنگ انڈر سرٹنٹی اس کے اندر کرائٹیریا کیا ہوتا ہے ایکسپیکٹڈ ویلو ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ ڈیسیزن میکنگ کرتے ہیں تو کوئی کرائٹیریا کرتے ہیں نا کسی بیسس پہ آپ ڈیسیزن لیتے ہیں کوئی آپ کے پاس کوئی انسینٹو ہوتا ہے کوئی موٹیویشن ہوتا ہے آپ کو کوئی چیز کرنی ہوتی ہے آپ کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کا نقصان بچ رہا ہوتا ہے یا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایکسپیکٹڈ ویلو آپ جب رسک میں لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار جائیں وہاں پہ کام کریں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ کافی فسادات ہیں جھگڑے ہیں وہاں پہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ قیمت تو زیادہ ملے گی لیکن آپ کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کہتے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ویلو بہت زیادہ پیسے ملیں گے جاتے ہیں دوسری چیز یہ combined expected value and variance ابھی آپ کے پاس ایکسپیکٹڈ ویلو کافی ہے اس کے ساتھ کچھ تھوڑی سی ویریشن ہوتی ہے آپ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یار اس کی قیمت دس روپے ہے اگر بیس کی بک جائے گی تو زیادہ اچھا ہے لیکن وہاں جاتے ہیں تو بیس سے ہو سکتا ہے کہ چالیس کی بک جائے تو وہاں جا کے بیچیں تو یہ رسک لیتے ہیں آپ جہاں پہ ویریشن وغیرہ کے چانسز ہیں رسک یہ بھی ہے کہ نہ بھی بکے یہ چیزیں وہیں پھینک کے بھی آنے پڑے لیکن ایکسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ایکسپیکٹیشن آپ کی زیادہ ہوتی ہے تیسری چیز یہ ہوتی ہے نان اسپائریشن لیول آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر چیزیں بک جائیں گی آپ خود چاہتے ہیں کہ اس جگہ پہ جا کے کام کریں جس پہ پہلے کسی لوگوں نے نے کام نہیں کیا آپ جاتے ہیں then you try to achieve اور وہ ڈیسیزن لیتے ہیں ایسی جگہ under risk and lastly most likely occurrence پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہاں اچھے چانسز ہیں وہاں پر بھی لوگ ہیں وہاں پر بھی لوگ کھانا بھی کھاتے ہوں گے ٹھیک ہے وہاں پہ ویٹ نہیں کھا رہے ہیں وہاں پہ رائس کھا رہے ہیں تو بسکٹ وغیرہ بکنے کے چانسز کافی ہیں ٹھیک ہے نا this how you try to do it یعنی موسٹ لائکلی آکرنس کی چیز ہوگی اور اس کے اوپر آپ ڈیسیزن لے لیتے ہیں بعض وقت آپ رسک لیتے ہیں کس بات کا کہ جی آج چاند نظر آ جائے گا کل عید ہوگی ٹھیک ہے نا اور آپ بہت ساری چیزیں خرید کے لے آتے ہیں مثال کے طور سے کل بہت سارے لوگوں کے یہاں جانا ہے آپ کیا کرتے ہیں کریم کیک خرید کے لے آتے ہیں رسک لے لیا نا آپ نے نہیں ہوئی عید کیا ہوگا کریم کے خرابی ہو جائیں گے اگر ہو جاتی تو بہت اچھی بات تھی آپ فوراً صبح صبح سب کے جا کے کریم کیک دے آتے منہ میں پانی آ گیا کوئی بات نہیں تھوڑی سی دیر کی بات ہے پھر ابھی کیک کھائیں گے ہاں جی ڈسیزن تھری کے اندر لاسٹ یہ ڈسیزن میکنگ انڈر انسرٹنٹی بالکل آپ کو انفارمیشن کے بارے میں کوئی سرٹن نہیں ہے کہ انفارمیشن صحیح ہے غلط ہے یہ چیز صحیح ہوگی نہیں ہوگی انسرٹن نہیں یہ تین چار کرائٹیریا ہیں لیپلس جو میتھمیٹیشنس ہیں انہوں نے ایک کرائٹیریا دیا تھا ایک منی میکس یا میکسیمم کرائٹیریا ہوتا ہے منی میکس یعنی جتنے میکسیمم نظر آ رہے ہیں آپ کو اس میں سے منیمم جو لے لیں پھر اسی طریقے سے میکسیمم جو آپ کے پاس منیمم نظر آ رہے ہیں ان میں سے سب سے جو میکسیمم ہے وہ لے لیں یہ منی میکس اور میکسیمم میں ذرا فرق ہے یعنی میکسیمم کو لے کے اس کا سب سے منیمم لینا ہے اور میکسیمم میں کیا ہے منیمم کو لے کے اس کا میکسیمم لینا ہے اور ایک سوج کرائٹیریا اور ہر کوکس کرائٹیریا ہے اس کرائٹیریا کے تحت ڈس ماڈل بنتے ہیں یہ میں نے جسٹ فار دی کمپلیٹنیس آپ کو بتا دی ہیں اب آتے ہیں جناب انٹیجر پروگرامنگ کے اندر انٹیجر پروگرامنگ بھی بہت امپورٹنٹ اور اہم سبجیکٹ ہے کبھی موقع ملے گا تو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل کے اندر کتابوں میں بھی دیا ہوا ہے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں اس وقت جیسے اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جواب انٹیجر میں آنا چاہیے لینئر پروگرامنگ میں جب ہم نے بات چیت کی تھی یا ٹرانسپورٹیشن میں ہم نے بات چیت کی تھی جس وقت ہم نے اسائنمنٹ میں بات چیت کی تھی تو اس وقت کوئی ایسا ہمارے پاس چیز نہیں تھی کوئی ایسی ڈسٹرکشن نہیں تھی کہ ہمیں جواب انٹیجر میں لانا چاہیے یعنی انٹیجر پروگرامنگ میں بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کے پاس جواب انٹیجر میں آنا چاہیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے لینئر پروگرامنگ میں سالو کیے سمپلیکس سے سالو کیے یا آپ نے بگ ایم میتھڈ سے سالو کیے یا آپ نے ٹو فیز میتھڈ سے سالو کیا آپ کے پاس جواب آیا ایک جب جواب آ گیا تو جواب کیا آتا ہے کہ جی ایک چیز آپ 3.5 بنائیں دوسری چیز 2.7 بنائیں تیسری چیز آپ 6.4 بنائیں اب یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس ہوئیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2.5 پوائنٹ آپ بنا دیں یا 3.7 پوائنٹ آپ بنائیں نہیں بناتے نا تو آپ کیا کرتے ہیں راؤنڈ آف کرتے ہیں کہ 2.5 چلو تین بنا لو یا دو بنا لو اب تین بنا لو دو بنا لو بات تو کچھ نہیں بنی نا یہ تو ایک ڈھاک سی بات چیت ہو گئی میتھمیٹکس میں ڈھاک چیز تو کوئی نہیں ہوتی یہ تو ڈیفینیٹ ہوتا ہے نا آپ بتائیں دو بتائیں یا تین بتائیں تو کیا کرتے ہیں ہم لینر پروگرامنگ میں ایک اور کنڈیشن ایڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جواب آئے گا وہ انٹیجر ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا یعنی ایک ایڈیشنل کانسٹینٹ ہم لگا دیتے ہیں اور ایڈیشنل کانسٹینٹ کون سی ہوتی ہے کہ جی آپ کے پاس جو پیرامیٹر ہے ایکس یا ایکس ون ایکس ٹو میں سے کوئی بھی وہ ایک انٹیجر آئے گا اس کی کئی مثالیں لے لیں جیسے میں نے ابھی بتائی ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ پلیٹس اور مکس بنا رہے ہیں تو آپ پلیٹس اور مکس اسپیسیفک کہیں گے کہ جی ٹو بتائیں یا تھری بتائیں ہم کو لیکن ٹو اور تھری کے اندر اس کے اندر کافی ویریشن ہوگی اس کے اندر کاسٹ کے اندر پرابلم آئے گا آپ کے جتنے کانسٹینٹس ہیں وہ وائلٹ ہو جائیں گے تو اس کے لیے اپنے الگ طریقہ کار ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں کی بات چیت کر لیں ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ جناب ہم پہلے سالو کر لیں سالو کرنے کے بعد اس کو راؤنڈ آف کر لیں یہ ایک جھٹکے کا طریقہ کار ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے انٹیریئر پروگرامنگ کے سالو کرنے کے کچھ طریقہ کار ہیں دو طریقہ کار ہم بتاتے ہیں کٹنگ پلین میتھڈ ہے method of integer programming solution cutting plane method ہے اور دوسرا سچ میتھڈ ہے جسے برانچ اینڈ باؤنڈ میتھڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے کٹنگ پلین اور برانچ اینڈ باؤنڈ میتھڈ دونوں ایک ہی طریقے کی چیزیں ہیں تقریباً تھوڑی سی اس کے اندر ویریشن ہے لیکن برانچ اینڈ باؤنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کیا کرتے ہیں برانچ کرتے جاتے ہیں آپ قریب سے قریب انٹیجر پہ لانے جاتے ہیں مثال کے طور سے 2.6 کی میں نے بات کی تو آپ وہ کارنر کو کاٹتے جاتے ہیں جہاں پہ 2.6 جواب آئے اور کوشش کرتے ہیں کہ قریب سے قریب آ جائیں تاکہ آپ کے پاس 2.6 پوائنٹ سکس ہے ٹو پوائنٹ ایٹ پہ پہنچ جائیں ٹو پوائنٹ نائن پہ پہنچیں یا تھری پہنچیں یا اگر وہاں تک پاسبل نہیں ہے اور وہ کانسٹینٹ وائلٹ ہو رہی ہے کانسٹینٹ کو وائلٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس را مٹیریل نہیں ہے اور کمٹ کر لیتے ہیں کہ چیزیں بنانی ہے تو کیسے بنائیں گے اگر آپ کے پاس لیبر نہیں ہے اور آپ پھر کمٹ کر لیتے ہیں تو کیسے بنائیں گے تو کانسٹینٹس کو وائلٹ نہیں کرنا ہے اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے کہ آپ کے پاس موسٹ نیئرلی آپٹیمل سولوشن آ جائے یہ دو طریقے کار ہیں کٹنگ پلین اور سرچ میتھڈ جس کو برانچ اینڈ باؤنڈ میتھڈ کہتے ہیں ان طریقے سے لینئر پروگرامنگ میں یا انٹیریئر پروگرامنگ میں لینئر پروگرامنگ میں جہاں پہ کنڈیشن آپ کے پاس ہے کہ جواب انٹیریئر میں آنا چاہیے یا انٹیریئر پروگرامنگ آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ انٹیجر پروگرامنگ میں آپ کے پاس جو جواب آئے گا الٹیمیٹلی وہ ایک انٹیجر ہوگا two three four five six اور یہی زیادہ تر پریکٹیکل لائف کے اندر ہوتا ہے مثال کے طور سے آپ کے پاس آپ کی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے بڑی ایفیشینٹ ہے بڑی اچھی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی میں یہاں پہ تین چار پانچ چھ سات کالجز بنانا چاہتی ہوں یعنی کہ district government decide to set up number of colleges in your constituency in your area تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہاں پانچ چھ سات بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں فائیو پوائنٹ سکس کالجز بنائے تو جو ڈسٹرکٹ ناظم would not be interest to set up five point six college وہ پوچھے گا آپ سے کہ پانچ بناؤں یا چھ بناؤں آپ کہیں کہ اگر آپ نے یہ کنڈیشن یہ جو آپ کے پاس ہے تو پانچ ہی بن سکتے ہیں جو آپ نے پیرامیٹر بتائیں لوکیشن وائز کاسٹ وائز جتنے آپ کے پاس لوکیشن ہے اس میں پانچ بن سکیں گے لیکن اگر تھوڑی سی آپ لوکیشن زیادہ کر دیں آپ ایک لاکھ اور کر دیں تو آپ چھ کالج بنا دیں گے تو کہے گا ٹھیک ہے چھ کاپیز بناتا ہوں ایک لاکھ پیسہ اور لے لو تو یہ آپ نے اس کو ہیلپ کیا ڈیسیزن لینے کے اندر اینڈ یہ کیا چیز ہوئی یا انٹیجر پروگرامنگ میں اسی طریقے سے اگر آپ نے ڈیسائڈ کرنا ہے کتنے کرکٹ گراؤنڈ بنانے تو آپ جواب دیں گے تین بنائیں گے چار بنائیں گے اس قسم کے پرابلمس ہینڈل کرتے ہیں انٹیجر پروگرامنگ میں بڑی آسانی کے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ پاورفل ٹول ہے کوشش کیجیے گا کتابوں میں موجود ہے پڑھنے کی اگر موقع ملے گا ان پھر ضرور پڑھائیں گے امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک میرے انٹرسٹ کا آج سے بیس سال پہلے تقریباً اسی ٹاپک کے اندر ہم نے پی ایچ ڈی کی تھی نان لینئر پروگرامنگ ٹھیک ہے یعنی کہ لینئر پروگرامنگ تو آپ کو پڑھائی لیکن نان لینئر پروگرامنگ پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے زندگی کے اندر ساری چیزیں سیدھی نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اسی لیے اللہ میاں سے مانگتے ہیں دن اثرات المستقیم کہ چیزیں سیدھی ہونی چاہیے سیدھا راستہ میں دکھائے ٹھیک ہے دنیا کے اندر چیزیں سیدھی نہیں ہوتی ہیں اور یہ دنیا بھی بڑی ٹیڑھی ہے اسی لیے نان لینئر پروگرامنگ اسٹڈی کرتے ہیں جتنے بھی فنکشنس وغیرہ ہوتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر نان لینئر ہوتی ہیں ہم نے ٹرانسپورٹیشن پرابلم پڑھا تھا یاد ہے جی بالکل یاد ہوگا جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ مینیمائزیشن آف زیڈ جس میں sigma J is equal to one to M and sigma J is equal to one to N یاد آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے بھول گئے بہت دن ہو گئے پڑھے تھے ٹرانسپورٹیشن پرابلم اتنے زیادہ دن بھی تو نہیں ہوئے تین چار ہفتے پہلے ہم نے شاید پڑھا تھا جس میں minimization of Z is equal to I is equal to one to M sigma J N double summation C I J J subject condition to B J for J N اور وہ کنڈیشن بھی تھی جس کے اندر non negativity X I J non negative ہونا چاہیے اور یہاں پہ یہ بھی تھی sigma sigma J is to one to N B J ٹھیک ہے نا یہ چیز کی تھی یہ کیا تھا ہمارے پاس ایک لینئر پروگرامنگ کا پرابلم تھا یہ فارمولیشن تھی اس کو دیکھ کے کیا نظر آتا ہے کیا یاد آتا ہے اس کو یاد آتا ہے کہ جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس فنکشن لینئر ہیں کانسٹینٹس بھی سارے کے سارے لینئر ہیں لینئر ہیں یعنی کہ اگر آبجیکٹو فنکشن کو آپ ڈرا کریں گے تو اسٹریٹ لائن ہوگی کتنے بھی ڈائمینشن کے اندر ہے لیکن وہ اسٹریٹ لائن ہوگی اسی طریقے سے جو کانسٹینٹ ہیں وہ سارے کے سارے وہ بھی لینئر ہوں گی یہ چیزیں ہم نے آپ کو کہاں بتائی تھی لینئر پروگرامنگ کے اندر بتائی تھی تو یہ ٹرانسپورٹیشن کیا تھا basically transportation problem is a sort of linear programming problem یہ جناب لینئر پروگرامنگ پرابلم جو تھا ہمارے پاس specific maximize Z is equal to sigma is equal to one to N C I X I subject to the condition sigma J is equal to one to N A I J X J for all I is equal to one to M and X J non negative for all J J is equal to one to M جناب یہی کنڈیشن ہے کہ آپ کے پاس زیڈ جو آپ کے پاس آبجیکٹ فنکشن ہے میکسیمائز کرنا ہے یا منیمائز کرنا ہے that is equal to C and X N اس میں کہیں کسی جگہ پر بھی پاور نہیں ہے کسی جگہ پر بھی ملٹیپل نہیں ہے یعنی ایکس ون ایکس ٹو نہیں ہے ایکس ون اسکوائر نہیں ہے ایکس ٹو اسکوائر نہیں ہے ہر جگہ پہ لینئر ٹرم ہے اسٹریٹ لائن بنے گی کسی ڈائمینشن کی بن سکتی ہے two dimension three dimension four dimension N dimension تو ہمارے پاس جس کے اندر ایکسز آپ کے پاس X one X two X three up to X N بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نان لینئر پروگرامنگ میں کیا ہوتا ہے نان لینئر پروگرامنگ میں ہوتا ہے کوئی بھی فنکشن کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے اسکوائر بھی ہو سکتا ہے کیوب بھی ہو سکتا ہے ملٹیپل بھی ہو سکتا ہے X square plus four X یہ بھی ہو سکتا ہے X cube plus four X Y بھی ہو سکتا ہے X cube plus four X Y Z بھی ہو سکتا ہے X cube plus four X square Y square بھی ہو سکتا ہے کوئی قید نہیں ہے کوئی کنڈیشنس نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کا سبجیکٹ ٹو سم کنڈیشن اب یہ جو کانسٹینٹ دی ہوئی ہیں یہ بھی آپ کے پاس نان لینئر ہو سکتی ہیں لینئر بھی ہو سکتی ہیں کیا اس سے پتا چلا اس سے پتا چلا کہ بیسیکلی نان لینئر پروگرامنگ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور لینئر پروگرامنگ اس کا کمپونیٹ ہے ہم نے کنڈیشن لگا دی اگر نان لینئر پروگرامنگ میں ایک کنڈیشن لگا دیں گے سارے فنکشن لینئر ہوں گے تو لینئر پروگرامنگ بن جائے گی تو linear programming is a subset of the whole non linear programming یا اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ہم لوگ میتھمیٹیکل پروگرامنگ ٹھیک ہے نا میتھمیٹیکل پروگرامنگ جس کے اندر ہر طرح کے فنکشن ہو سکتے ہیں اب یہ جو بات کی ہے اس کے اندر اس کو بھی ہم اینالائز کر سکتے ہیں مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس فنکشن کوڈریٹک ہو جائیں سارے کے سارے ٹھیک ہے نا اسکوائر صرف ہو اسکوائر سے زیادہ نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کوڈریٹک پروگرامنگ ٹھیک ہے نا کوڈریٹک پروگرامنگ ہو گئی کیونکہ اس کے اندر سارے کے سارے جو ٹرمس ہیں فیکٹرس ہیں وہ اسکوائر اس سے زیادہ نہیں اگر کیوبک کیوبک ہو جائے یا اس کے بعد بائی کوڈرک ہو جائے جس کے اندر فور ڈگریز کی بات ہوتی ہے تو وہ نان لینئر پروگرامنگ میں آ جاتی ہے میتھمیٹیکل پروگرامنگ کے اندر تو اب پہلی چیز یہ کہ ہمارے پاس یہ جو فنکشن ہوتا ہے اس کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو کانسٹینٹ ہوتی ہیں اس کا بہیویئر بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو نان لینئر پروگرامنگ ہے اس کو ہم کبھی کبھی آپٹیمائزیشن بھی کہتے ہیں آپٹیمائزیشن سے کیا مراد ہے جس کے اندر ہم میکسیمائز کرتے ہیں جس کے اندر ہم منیمائز کرتے ہیں اور یہ آپٹیمائزیشن کبھی ہوتا ہے وتھ کانسٹینٹس کبھی ہوتا ہے وداؤٹ کانسٹینٹس جب آپ کے پاس یہ نیچے والی جو لائن ہے نا سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن نہ ہو کہیں پہ بھی ہے کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ نے کیا کہا کہ آپٹیمائزیشن وداؤٹ کانسٹینٹس یہ ٹرم بھی آپ کو نظر آئے گی جس میں آپ نے کہیں ہر جگہ پہ ڈھونڈنا ہوگا جب کانسٹینٹ ہو جاتی ہے تو باؤنڈری ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس سولوشن آسان ہو جاتا ہے کہ اسی جگہ پہ آپ نے ڈھونڈنا ہے تو ہو جاتا ہے جناب non linear programming with constants non linear programming without constants similarly optimization with constants optimization without constant اب جو کانسٹینٹس ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہو سکتی ہیں ہر طرح کی ہو سکتی ہیں اس میں negative less than equal to کی بھی ہو سکتی ہیں دین اکول ٹو کی بھی ہو سکتی ہیں فنکشن جو کوڈریٹک ہو سکتا ہے فنکشن جو ہوتا ہے وہ ہائر آرڈر کا بھی ہو سکتا ہے ان کنڈیشن کے تحت رہ کے ہم ہینڈل کرتے ہیں اور جو پریکٹیکل لائف کے پرابلم ہوتے ہیں نان لیڈر پروگرامنگ کے زیادہ ہوتے ہیں فزیکل پرابلمس جو ہوتے ہیں وہ بھی نان لیڈر پروگرامنگ کے ہوتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا اس پہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے سی کاسٹ فنکشن جو آپ کے پاس ہے X one X two X N یہ کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے کسی بھی آرڈر کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جناب ساری چیزیں میں نے بتانی تھی میں نے آپ کو بتا دی اب کیا کرتے ہیں ایز یوزل وقت ختم ہو جاتا ہے رک جاتے ہیں اور ہمارا کام تقریباً کمپلیٹ ہو جاتا ہے آج کے دن ہم نے کیا کیا بہت ساری نئی ٹیکنیکس بہت جلدی بہت ہریڈلی آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے جس کے اندر ہم نے آپ کو سیکوینسنگ کی بتائی جس میں ہم نے گیم تھیری بتائی جس میں ہم نے ڈیسیجن تھیری بتائی آپ کو جس میں نان لیڈر پروگرام بتائی جس میں انٹیجر پروگرام بتائی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں ٹائم نہیں تھا اگر ٹائم ہوتا تو ہم آپ کو ضرور بتاتے لیکن this is not the end this is the beginning beginning of O R O R کا ہم نے آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے ایک آپ کے لیے نئی وینیو نئے اپارچونیٹیز اوپن کی ہے جس کو پڑھیں اور پڑھیں ایڈوانس پڑھیں کافی دور تک لے کے جائیں کافی دور تک کریں بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا مزہ آیا ہوگا اس کے اندر میں نے تو بڑا انجوائے کیا اس سبجیکٹ کو اگلا جو لیکچر ہوگا اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ میں ریوائز کرنے کی کوشش کروں گا وہ ایک میرا ٹیسٹ ہے آپ کا ٹیسٹ نہیں ہے وہ میرا ٹیسٹ ہے کہ مجھے کتنی چیزیں یاد رہی جو میں نے پچھلے چوالیس لیکچر کے اندر مکمل کی ہیں وہ لیکچر سارے کے سارا ریویژن کے اوپر بیس کرے گا اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا اور اس لیکچر کو انجوائے کیجیے گا اگر سردی کا موسم ہے آپ کے پاس ہمارا ملک اتنا بڑا ہے کہیں سردی ہے کہیں گرمی ہے کہیں لو چل رہی ہے کہیں برف پڑ رہی ہے تو اگر آپ کے پاس سردی ہے تو کافی کا ایک مگ رکھیے گا ساتھ مونگ پھلی رکھیے گا انجوائے کیجیے گا اگر گرمی کا موسم ہے تو کوئی اچھا سا ڈرنک ٹھنڈا سا رکھیے گا اور اس کو سنیے گا ان شاء اللہ یو ول انجوائے اجازت دیجیے اپنا خیال رکھیے گا ایکسرسائز جاری رکھیے گا مینٹل اور فزیکل دونوں اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم